دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک ہاتھ میں ڈبی پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ڈھکن کھولا اندر سیاہ مخمل پہ ایک چھوٹی سی فلیش ڈرائیو رکھی تھی اس نے فلیش ڈرائیو اٹھا کر کھولی ڈرائیو کا silver U S B plug چمک رہا تھا نے ڈھکن بند کیا اور اچھمبے سے اسے پلٹ کر دیکھا انگلی کے دو پوروں برابر ننی سی ڈرائیو کا کور سیاہ تھا وہاں کہیں کچھ بھی نہیں لکھا تھا اس میں کیا ہو سکتا ہے بھلا تصاویر ڈاکیومنٹس کتابیں وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی میموری کتنی ہے کیونکہ اس کے اوپر لکھا نہیں تھا مگر یہ تو واضح تھا کہ اس میں دنیا جہاں کی چیزیں سما سکتی تھی اندر جو بھی تھا وہ تب ہی کھلتا جب وہ اسے کمپیوٹر سے جوڑتی اور کمپیوٹر اوہ ڈی جی کو خراج دیتے ہوئے لیپ ٹاپ اپنے پاس نہیں رکھ سکی تھی اب اس میں جو بھی تھا وہ اسے گھر پہنچ کر ہی دیکھ سکتی تھی اس نے فلیش ڈرائیو واپس ڈبے میں ڈالی اور احتیاط سے پرس کے اندرونی خانے میں رکھ دی یہ قیمتی چیز تھی تھی اور اور اسے اس کی کی حفاظت کرنی نے سر سیٹ پشت سے ٹکا دیا جلتی آنکھیں لی صبح کے واقعات اور اس ہنگامہ خیز فیصلے تیاری نے اسے تھکا دیا تھا بخار سر درد اور تھکان ان سب کی تکلیف اس تکلیف سے کہیں چھوٹی تھی جو آج جہان نے اسے دی تھی وہ کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی مگر تمام واقعات امٹ امٹ کر آنکھوں کے سامنے چلتے نظر آ رہے تھے بے اعتباری کا دکھ زیادہ بڑا تھا یا خود کو جہان کے لیے بلیک میلنگ کا ہتھیار بنائے جانے کا خوف وہ فیصلہ نہیں کر سکی البتہ ایک بات طے تھی اگر ان پچھلے پانچ ماہ میں اس نے کچھ فیصلے صحیح کیے تھے تو پاکستان واپس جانے کا فیصلہ ان میں سے ایک تھا اپنے گھر باپ اور بھائی کے تحفظ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا اسے ترکی اب بھی اتنا ہی پسند تھا مگر ترکی کے کچھ لوگوں سے اب اسے خوف آنے لگا تھا بس بہت ہو گئے ایڈونچرز اس نے ہار مان لی تھی وہ جہان کو کچھ کہنے کا موقع دیا بغیر ہی چلی آئی تھی مگر وہ جانتی تھی کہ یہی صحیح تھا اس کو سنبھلنے اور سوچنے کے لیے وقت چاہیے تھا جہان کے لیے بھی شاید یہی درست تھا اب کم از کم پاشا سے پاشا اسے حیا کی وجہ سے بلیک میل نہیں کر سکے گا جہان سکندر سے شدید ناراضگی کے باوجود لاشعوری طور پہ بھی اس نے اس کا اچھا ہی سوچا تھا فجر کے قریب وہ اسلام آباد پہنچی ابا کو آنے سے منع کر دیا تھا سو اس کی تاکید کے مطابق انہوں نے ڈرائیور بھیج دیا تھا سر درد بخار اور بھوجل دل وہ گولی لے کر سوئی تو زہر کے قریب اٹھی اتنا بڑا سرپرائز اسے ہاتھوں سے بال لپیٹتے ہوئے لاؤنج میں آتے دیکھ کر فاطمہ نے مسکرا کر کہا صبح وہ سو رہی تھیں اور ان کی ملاقات اب ہو رہی تھی اماں وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی گھر تحفظ امان اس کے آنسو امٹ امٹ کرا رہے تھے سبین پریشان ہو رہی تھی کہ اتنی اچانک آیا کیوں چلی گئی اپنے بیٹے سے پوچھتی نا جہان کو بتایا تھا وہ شاید بتانا بھول گیا ہو کچھ کھانے کو ہے وہ نگاہیں چرا کر کچن کی طرف جانے لگی وہی سبانجی سے پڑی ہر کام خود کرنے کی عادت فاطمہ نے ہاتھ سے پکڑ کر واپس بٹھایا آرام سے بیٹھو نور بانو کھانا لگا ہی رہی ہے پھر ذرا چونکی تمہیں بخار ہے جب وہ گلے لگی تھی تو اس وقت اتنے عرصے کے بعد ملنے کے جوش میں انہیں محسوس نہیں ہوا تھا شاید نہیں سفر کی وجہ سے اس نے دھیرے سے ہاتھ چھڑایا پچھلی دفعہ جب وہ پاکستان آئی تھی تب بھی اسے بخار تھا تب اس نے استقلال اسٹریٹ میں جی، ڈی جے کو کھویا تھا اب بھی اسے بخار تھا اور اس دفعہ شاید اس نے جہان کو کھویا تھا اسی جگہ استقلال اسٹریٹ میں آزادی کی گلی جس سے وہ کبھی اپنی زندگی آزاد نہیں کر سکتی تھی شام میں جب وہ اثر پڑھ کر جائے نماز تہ کر رہی تھی تو لاؤنج کی چوکٹ پر تایا فرقان نے ہولے سے دستک دی وہ چونک کر مڑی پھر مسکرا دی تایا ابا وہ آگے بڑھ کر ان سے ملی ارے یہ ترکی والے کہاں سے آ گئے انہیں جیسے اس کا نماز کے انداز میں لیا دوپٹہ بہت اچھا لگا تھا بس ایگزامز ختم ہو گئے تھے آخری مہینہ ترکی گھومنے کے لیے تھا میں نے سوچا میں پاکستان آ جاتی ہوں پھر جولائی میں کلیئرنس کروانے چلی جاؤں گی اس نے رسان سے وضاحت دی جو اب اسے بہت سی جگہوں پہ دینی تھی یہ تو بہت اچھا کیا ابا کدھر ہیں تمہارے کچھ کام تھا پتہ نہیں آفس میں ہوں گے گھر پہ تو نہیں ہے اچھا میں کال کر لیتا ہوں وہ کہہ کر مڑنے لگے تو وہ جائے نماز رکھ کر ان کے ساتھ ہی چلی آئی تاکہ سب سے سے مل اپنے مخصوص انداز ملی ارم کمرے میں تھی اسے دیکھ کر ذرا حیران ہوئی خیر اچھا کیا اب کم از کم تم میری منگنی تو اٹینڈ کر ہی لوگی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی مگر اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی تمہاری منگنی کب ایک ڈیڑھ ہفتے تک ہے ان کے کچھ رشتہ دار باہر سے آئے ہوئے ہیں اور ان کی روانگی سے پہلے پہلے ہی فنکشن ہوگا ارم بہت ناخوش لگ رہی تھی وہ زیادہ دیر اس کے پاس بیٹھ نہیں سکی اور باہر آ گئی سونیا کچن میں تھی اس سے اپنی فطری خوش خلق انداز میں ملی بیٹھنے کو کہا مگر وہ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی پاکستان اور خاندان والے وہی پرانی زندگی لوٹ آئی تھی ترکی اور ترکی کے وہ چار ماہ کسی سترنگے بلبلے کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے اسٹڈی روم کی کھڑکی کے سامنے کھڑا وہ نیچے نظر آتی گلی کو دیکھ رہا تھا پتھریلی سڑک پہ بھگی سیاحوں کو لیے جا رہی تھی عدلار کی سب سے شہانہ سواری مگر اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کھلے دروازے سے عائشہ اندر آئی اس کے ہاتھ میں پرچ پیالی تھی ہلکی سی آواز کے ساتھ اس نے اسٹڈی ٹیبل پہ پیالی رکھی عبد الرحمان تمہاری کافی عبد الرحمن نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا عائشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی روئی روئی سبز آنکھیں اس کے دیکھنے پہ اس نے نگاہیں جھکا دی اس کا مطلب تھا آنے اسے مطلع کر چکی تھی تھی اور وہ دکھی میں امید کرتا ہوں تم میرے ساتھ تعاون کرو گی وہ اپنے ازلی خشک انداز میں کہتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا آنے کو ان کا بیٹا واپس مل رہا ہے اس سے زیادہ بڑی خوشی ان کو کبھی نہیں مل سکتی تم ان ماں بیٹے کے فیصلے میں ان کا ساتھ نہ دے کر ان کی خوشی کو ختم کر دو گی مگر میں جانتا ہوں کہ تم ایسا نہیں کرو گی عائشہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا میں جانتی ہوں کہ مجھے اور بہارے کو وہیں رہنا ہے جہاں آنے کو رہنا ہے اگر وہ عدلار نہیں آ سکتا اور یہ ضروری ہے کہ ہم سب یہاں سے چلے جائیں تو میں رکاوٹ نہیں بنوں گی میں نے پیکنگ شروع کر دی ہے وہ لمحے بھر کو رکی کیا واقعی سب ایسا ہی ہوگا جیسا تم کہہ رہے تھے کیا واقعی باہر جا کر وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا ہاں اور تم جانتی ہو میں تمہیں دھوکا نہیں دے سکتا وہ اب بھی کھڑکی سے باہر ہی دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے میں بہارے کو سمجھا دوں گی وہ کوئی مسئلہ نہیں کرے گی ہم اتنی ہی خاموشی سے ترکی سے چلے جائیں گے جتنی خاموشی سے تم چاہتے ہو شیور کیا اب تم مجھے اکیلا چھوڑ سکتی ہو عائشہ سر ہلا کر پلٹ گئی عبد الرحمن نے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا اور پھر دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ کوریڈور کے سرے کے آگے غائب ہو گئی پھر اس نے گہری سانس لی اور بولا بہار گل کیا تم میز کے نیچے سے نکلنا پسند کرو گی اور اسٹڈی ٹیبل تلے بیٹھی کان لگا کر باتیں سنتی بہار گل نے بے اختیار زبان دانتوں تلے دبائی تھی اللہ اللہ وہ ہر بار کیوں پکڑی جاتی تھی جب وہ دونوں باتیں کر رہے تھے تب وہ اتنی خاموشی سے دبے قدموں آئی تھی اور میز تلے چھپ گئی تھی زمین تک لٹکتے میز پوش نے چاروں اطراف سے اسے ڈھانپ دیا تھا مگر عبد الرحمن پھر بھی جان گیا تھا بہار گل وہ ذرا سختی سے بولا تو وہ رینگتی ہوئی باہر نکلی اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ معصومیت سے مسکراتے ہوئے کپڑے جھاڑتی اٹھی کیا کر رہی تھی تم وہ شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ باندھے خاموشی سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی کچھ بولو گی نہیں بہارے نے نفی میں سر ہلایا کیوں کیونکہ بہارے گل چپ زیادہ اچھی لگتی ہے عبد الرحمن سر جھٹک کر واپس کھڑکی کی طرف مڑ گیا اور باہر دیکھنے لگا وہ جیسے کچھ سوچ رہا تھا یا شاید پریشان تھا میں ادھر بیٹھ جاؤں بہارے نے اسٹڈی ٹیبل کی ریوالونگ چیئر جس کے ساتھ ہی عبد الرحمن کھڑا تھا کی طرف اشارہ کیا اس نے دھیرے سے گردن اسبات میں ہلائی وہ بڑی سی کرسی پہ بیٹھ گئی اور میز کی سطح پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے جب حیا ادھر تھی تو وہ یہیں بیٹھ کے اپنے پزل باکس پہ غور کیا کرتی تھی وہ چونکا وہ چلی گئی ہے بھارے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں حیرت پنہا تھی کہاں اپنے ملک واپس مگر کیوں اس نے بتایا بھی نہیں میرا نیکلس بھی نہیں خریدا میں اسے فون کروں نہیں بالکل نہیں وہ سختی سے بولا تو بہاری کرسی سے اٹھتے اٹھتے ٹھہر گئی اور اب تم اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی سمجھی میں نے کیا کیا ہے اس کے چہرے پہ اداسی اتر آئی وہ انہی سخت تمبی بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا بس کہہ دیا تو کہہ دیا چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی پھر وہ جیسے ڈرتے ڈرتے آہستہ سے بولی کیا ہم کہیں جا رہے ہیں نہیں میں نے کچھ سنا نہیں میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ تمہاری میز نیچے سے کیسی لگتی ہے بس تھوڑا سا خود بخود سنائی دیا تھا وہ جلدی سے وضاحت کرنے لگی تمہارا خود بخود سمجھتا ہوں میں اچھی طرح اسے گھور کر واپس باہر دیکھنے لگا بھاری کی سمجھ میں نہیں آیا اس کا موڈ کس بات پہ خراب تھا عبد الرحمن بہارے میری بات غور سے سنو بعض دفعہ انسان کو اپنا گھر شہر ملک سب چھوڑنا پڑتا ہے قربانی دینی پڑتی ہے میں تم سے ایک قربانی مانگ رہا ہوں میں تمہارے انکل کو واپس لے آیا ہوں وہ اب تمہارے ساتھ ہی رہیں گے مگر اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ عدلار میں نہیں رہ سکتے اس لیے اس نے ایک دوسرے ملک میں تم سب کے رہنے کا انتظام کیا ہے وہ ادھر ہی ہیں اور تمہارے عائشے اور آنے کے لیے گھر سیٹ کروا رہے ہیں اسی ہفتے تم لوگ ادھر چلے جاؤ گے اور پلیز نہ روگی نہ ہی شور ڈالو گی نہ تم مجھے تنگ کرو گی تم عدلار چھوڑ دو گی اور میرے خلاف جانے کی ضد نہیں کرو گی سمجھی وہ باہر دیکھتے ہوئے بے لچک سرد انداز میں کہتا گیا بہارے کا چہرہ بھجتا چلا گیا یہ رہا تمہارا پاسپورٹ اس نے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک ننی سی کتاب نکال کر بہارے کو تھمائی بہارے نے بے دلی سے اسے کھولا اندر اس کی تصویر لگی ہوئی تھی ہم یہاں کیوں نہیں رہ سکتے سوال نہیں کرو گی سنا تم نے بھارے کا سر مزید جھک گیا وہ پس مردگی سے پاسپورٹ کے صفحے پلٹ رہی تھی ایک جگہ وہ ٹھہر سی گئی وہ نہ پاسپورٹ کے رنگ کو دیکھ رہی تھی نہ ہی دوسری تفصیلات کو وہ صرف ان دو حروف کو پڑھ رہی تھی جو وہاں نمایاں کر کے لکھے تھے ہنہ کریم عبد الرحمن غلطی ہو گئی ہے میرا نام غلط لکھ دیا ہے ہنہ کریم یہ تو میرا نام ہی نہیں ہے وہ حیرت اور الجھن سے نفی میں سر ہنانے لگی اب یہی تمہارا نام ہے بھارے حیرت زدہ رہ گئی کبھی وہ اس پاسپورٹ کو دیکھتی تو کبھی عبد الرحمن کے بے تاثر چہرے کو اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور ایک آخری بات وہ اس کی طرف مڑا اور سابقہ انداز میں بولا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا سفید محل عدلار ترکی اپنا نام شناخت بہار گل ہر چیز چھوڑ سکتی تھی مگر اس آخری بات نے تو اس کی سانس ہی روک دی تھی وہ ٹکر ٹکر عبد الرحمن کا چہرہ دیکھنے لگی تم تم ہمارے ساتھ نہیں رہو گے نہیں اور تم کوئی رونا نہیں ڈالو گی مگر تم ہمیں ایسے نہیں چھوڑ سکتے تمہیں تمہیں میری ضرورت ہے اس کی آنکھیں بھیگ گئی کم آن مجھے تمہاری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے وہ برہمی سے کہتا ہوا مڑا اور باہر نکل گیا بھاری کو اپنے اندر سے ایک آواز آئی تھی جیسی مرمرہ کے پانی میں پتھر پھینکنے کی ہوتی ہے جیسے دل ٹوٹنے کی ہوتی ہے آنسو لڑیوں کی صورت اس کے رخساروں پہ گرنے لگے عبد الرحمن کو اس کی ضرورت تھی تبھی تو اس نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو بہارے اسے جنازہ دے گی اور اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی چاہے پورا ترکی اسے چھوڑ دے بہارے گل اسے کبھی نہیں چھوڑے گی اس نے اپنی کمر سے بندھے گلابی پرس کو کھولا اور پاسپورٹ اس میں ڈال دیا پھر وہ کرسی سے اتری اور دبے قدموں میز کے نیچے چلی آئی چاروں طرف سے گرتے میز پوچھ نے پھر سے اسے ڈھک دیا وہ لکڑی کی ٹانگ سے سر ٹکائے بیٹھی ہولے ہولے سسکنے لگی وہ سب کچھ چھوڑ سکتی تھی مگر عبد الرحمن کو نہیں پھر اب کیوں آنسو اس کی گردن سے پسلتے ہوئے فراک کے کالر میں جذب ہو رہے تھے اس نے دیکھنا چاہا کہ نیچے سے میز کیسی لگتی ہے مگر وہ اسے دھندلی ہی دکھائی دی بھیگی آنسوں سے لدی عبد الرحمن نے باہر نکلتے ہوئے جب آخری دفعہ گردن موڑ کر دیکھا تو بہارے اسے کرسی پہ سن سی بیٹھی بے آواز روتی دکھائی دی تھی اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے باغیچے میں بیٹھے دیکھ کر عائشہ نے بے اختیار سوچا تھا کہ بہارے کو تو وہ سنبھال لے گی مگر خود کو کیسے سنبھالے گی چند ماہ قبل اس کی اور عبد الرحمن کی شدید لڑائی کے بعد اسے علم ہو گیا تھا کہ جلد یا بدیر وہ عبد الرحمن سے الگ ہو جائیں گی وہ ان کا کبھی نہیں تھا وہ ان کے لیے بنا ہی نہیں تھا وہ ایک غیر فطری زندگی گزار رہے تھے مگر اب وہ فطری طریقے پہ واپس آ جائیں گے دادی چچا چھوٹی بہن عائشے کے تین ساتھی فیملی ممبرز اصل زندگی حقیقی گھر مکمل فیملی اس نے انگلی کے نوک سے آنکھ کا بھیگا گوشہ صاف کیا اور الماری کی طرف بڑھ گئی آنے صبح سے تیاری میں لگی تھیں وہ بہت خوش تھیں سو اسے بھی اب تیاری مکمل کر لینی چاہیے تھی رہی محبت تو وہ اچھی لڑکیوں کو بھی ہو ہی جاتی ہے لیکن جب انہیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ محبت انہیں نہیں مل رہی تو وہ خاموش رہتی ہیں اچھی لڑکیاں خاموش ہی اچھی لگتی ہیں دکھی دل کے ساتھ اس نے دراز سے اپنی قیمتی چیزیں نکالنی شروع کی وہ ان سب کو ایک جولری باکس میں ڈال رہی تھی سب سے اوپر اس نے اپنی انگلی میں سے انگھوٹی اتار کر رکھی یہ اسے عبد الرحمن نے اس کے سالگرہ پہ تحفے میں دی تھی اور وہ اسے کبھی نہیں اتارتی تھی جواب میں اس نے عبد الرحمن کو اپنی سالگرہ پہ کیا دیا تھا اس نے اپنی جولری باکس کے سب سے آخری چھوٹی سی دراز کھولی وہ خالی تھی کبھی اس میں وہ شے ہوتی تھی جو اس نے عبد الرحمن کو دے دی تھی مگر اس بے رحم آدمی نے اس کے تحفے کے ساتھ کیا کیا عائشہ نے سے سر جھٹکا زندگی میں سب سے زیادہ خوف اسے اسی بات پہ آتا تھا کہ کہیں وہ جانتا تو نہیں تھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے مگر نہیں وہ کبھی نہیں جان سکتا تھا اس نے خود کو تسلی دی وہ غلط تھی زارا اس سے ملنے آئی تھی اتنے عرصے میں وہ زارا کو تو جیسے بھول ہی گئی تھی اب دونوں مل کر بیٹھی تو وہ ترکی کی باتیں کیے ہی گئی بس یہی وہ موضوع تھا جس پہ وہ زارا سے بات کر سکتی تھی بعض دفعہ دوست تو وہی ہوتے ہیں مگر وقت انسان کو اتنا آگے لے جاتا ہے کہ وہ اپنے دوست کے مدار سے نکل ہی آتا ہے پھر کتنا ہی میل ملاقات رکھ لے وہ درمیانی فاصلہ ناقابل عبور بن جاتا ہے وہ بھی زارا کے مدار سے نکل آئی تھی اس کی دوستیں تو صرف عائشہ گل اور بہار گل تھیں جن کو تو وہ بتا کر بھی نہیں آئی آج فون کیا تو عائشہ کا سیل آف تھا سو اس نے میل کر دی ابھی تک جواب نہیں آیا تھا زارا گئی تو فاطمہ نے اسے اسے بلا لیا سائمہ تائی آئی دیکھ کر مسکرا دی شکر ہے بیٹا تم ہو ورنہ میں کیا کرتی ارم کے سسرال والوں کی شاپنگ کرنی ہے منگنی کے تحائف وغیرہ ارم کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے تمہارا ٹیسٹ اچھا ہے میرے ساتھ چلو تائی کی زبان میں جو حلاوت تھی چکنائی بھری حلاوت عائشے بہارے حالے موتسم ڈی جے یہ لوگ اس چکنائی سے کتنے دور تھے نا شور تائی اممہ میں ذرا ابایا لے آؤں وہ حامی بھر کر اٹھنے لگی تو فاطمہ چوکی تم نے ابایا لیا ہے جی اماں ایک فرینڈ نے گفٹ کیا تھا میں نے سوچا اب باہر جاتے ہوئے لے لیا کروں وہ بظاہر بہت لاپرواہی سے کہتی اٹھائی پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہ اپنے پاؤں کو چھوتے حریر کے عبایا میں سیاہ اسٹال سلیقے سے چہرے کے گرد لپیٹ کر باہر آئی تو وہ دونوں پل بھر کو حیران رہ گئیں یہ اچھا کیا تم نے تم پہ اچھا بھی بہت لگ رہا ہے فیشن بھی ہے آج کل عبایا کا سائمہ تائی مسکرا کر بولی ویسے تمہارے تایا نے دیکھا تو بہت خوش ہوں گے مجھے تایا سے سرٹیفکیٹ تو نہیں چاہیے تائی اماں اس نے سوچا ہاں ابایا تو اچھا ہے مگر بہت سمپل نہیں ہے فاطمہ ذرا متذبذب تھیں کیونکہ اس کا بایا سادہ تھا اور سوائے آستین کے سبز اسٹون کے جو اتنے مدھم تھے کہ توجہ نہ گھیرتے تھے کوئی کام نہ تھا اور میں جب حج پہ گئی تھی تو تم کتنا کہتی رہی کہ تمہارے لیے بایا لے آؤ مگر تم نے انکار کر دیا تھا فاطمہ تین چار سال پرانی باتیں دہرانے لگی وہ اس لیے اصرار کرتی رہی کہ ان کی بھابھی جو ان کے ساتھ حج پہ تھی اپنی بیٹیوں کے لیے قیمتی اور کامدار ابایا لے رہی تھی ہے نے صاف منع کر دیا تھا ابائے کے بجائے اس کی کزنس کے برکے عروسی ملبوسات لگتے تھے بس اب دل چاہ رہا تھا وہ نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھنے لگی تم نے نقاب بھی شروع کر دیا ہے سائمہ تائی کو اب واقعتاً جھٹکا لگا تھا چلے تائی وہ گاڑی کی چابی پرس سے نکالتے ہوئے بولی اس کے نظر انداز کرنے کے باوجود تائی کہنے لگی چلو اچھا لگ رہا ہے مگر دیکھتے ہیں کہ تم کتنے دن کرتی ہو اس نے دو دن بعد ہی چھوڑ دینا ہے فاطمہ مسکرا کر کر بولی دیکھتے ہیں لیڈیز وہ شانے اچکا کہتی باہر نکل آئی بلا شک و شبہ ایک خوبصورت اور شاندار شاندار قسم کا شہر تھا وہ مانتی تھی مگر جو بھی ہو پاکستان پاکستان تھا اپنے ملک کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا بہت عرصے بعد وہ اپنے اسلام آباد کی سڑکیں درخت اور مارکیٹ دیکھ رہی تھی تائی کو پورا ایفٹین پھرا کر وہ دونوں شام ڈھلے واپس آئیں تو اببہ اور تائی فرقان لون میں ہی بیٹھے تھے ہایا شاپرز اٹھائے چلتی ہوئی آئی تو تائی ذرا سیدھے ہوئے شاید انہیں لگا کوئی مہمان ہے میں ہوں تائی اس نے سر کے پیچھے پٹی بندی اٹھار کر نقاب چہرے سے علیدہ کیا تو وہ دونوں واقعی حیرت زدہ رہ گئے تم نے کب سے برکہ لینا شروع کر دیا ترکی میں شروع کیا تھا اور بس ایسے ہی شروع کر دیا وہ بہت عام سے انداز میں اپنے برکے کی بات کر رہی تھی تاکہ کوئی مذاق نہ اڑا پائے مگر سائمت آئی کسی اور ہی موڈ میں تھی وہ وہیں کھڑے کھڑے حیا کے برکے کی تعریفیں کرنے لگی ابا آپ مسکرا رہے تھے انہیں کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا تایا البتہ بہت خوش ہوئے ہم آج حیا سے کہہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کتنے دن برکہ کرتی ہو نہیں انشاءاللہ میری بیٹی قائم رہے گی تایا کی بات پہ وہ پھیکا سا مسکرا دیا اور اندر چلی آئی برکا ہی تھا اتنا کیوں ڈسکس کرنے لگے تھے سب اسے اچھا نہیں لگا تھا مگر شاید وہ بھی کے بجانب تھے وہ پہلے اس کے برقس لباس پہنتی تھی سو ان کی حیرانی بجا تھی خیر جو بھی ہے ابایا اتار کر لٹکانے تک وہ ان تمام سوچوں سے چھٹکارا پا چکی تھی اب اسے وہ کام کرنا تھا جس کے لیے وہ سارا دن مارکیٹ میں مسترب رہی تھی کل اسے یاد ہی نہیں رہا تھکاوٹ ہی اتنی تھی اور آج موقع نہیں ملا مگر اب مزید انتظار نہیں اس نے لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹ پہ رکھا اور پرس سے وہ مخملی ڈبی نکالی وہ جب بھی اسے کھولتی دل عجیب طرح سے دھڑکتا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا اس میں اس نے فلیش ڈرائیو کا پلک لیپ ٹاپ میں لگایا روشن اسکرین پہ ایک چوکھٹا ابھرا اس پہ ایک مختصر سا پیغام تھا جس کا لب لباب یہ تھا کہ اس فائل پہ پاسورڈ تھا اور پاسورڈ درج کرنے کے لیے ایک ہی کوشش کی جا سکتی تھی صحیح پاس ورڈ درج کیا تو فائل کھل جائے گی غلط درج کیا تو فائل خود کو خود ہی ختم کر دے گی یعنی وہ کبھی نہیں جان سکے گی کہ اس میں کیا تھا پیغام چند لمحوں بعد غائب ہو گیا اب اسکرین پہ ایک خالی چوکٹا چمک رہا تھا جس میں آٹھ خانے بنے تھے کسی آٹھ حرفی لفظ کے لیے یا کسی آٹھ ہنسوں کے عدد کے لیے ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ ابھری اسے ایک نئی پہلی دیکھ کر بالکل بھی غصہ نہیں چڑھا میجر احمد نے اسے چیلنج کیا تھا اور اب اسے یہ چیلنج جیت کر دکھانا تھا کہیں نہ کہیں سے اس کا پاسورڈ مل ہی جائے گا اور پھر وہ اسے کھول لے گی اس نے فائل کو آگے پیچھے ہر طرح سے کھولنے کی کوشش کی مگر اس کا پروگرام خاصا پیچیدہ تھا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا ویسے یہ عجیب بات تھی کہ اس دفعہ احمد نے پہیلی نہیں دی تھی یہ پہلی دفعہ ہوا تھا ورنہ وہ پہیلی ہمیشہ ساتھ ہی دیتا تھا اب وہ پاسورڈ کیسے ڈھونڈے خیر کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا وہ پر امید تھی ترکی سے واپس آنے کے بعد آج اس نے فون آن کیا تھا اپنی پرانی سم وہ نکلوا چکی تھی ابھی دو گھنٹے ہی گزرے تھے کہ فون بجنے لگا وہ جو لیپ ٹاپ پہ اپنی اور ڈی جے کی تصاویر دیکھ رہی تھی چونک کر سیدھی ہوئی جلدی بجتی اسکرین پہ چمکتے الفاظ دیکھ کر ایک گہری سانس اس کے لبوں سے آزاد ہوئی خبر مل گئی آپ کو میجر صاحب فون کان سے لگاتے ہوئے وہ بولی مل تو گئی مگر میں کافی حیران رہ گیا آپ واپس کیوں آ گئی وہی نرمی دھیما شائستہ انداز وہ جیسے اس کے انداز پر مسکرایا تھا حیرت ہے آپ کو پہلی دفعہ پوری بات کا علم نہیں ہوا لگتا ہے آپ بہت غصے میں ہیں کیا ہوا ہے پتہ نہیں وہ بیزار سی بولی پہلی بار اسے شدید احساس ہوا کہ وہ میجر احمد سے بات نہیں کرنا چاہتی آپ کی آواز کافی بوجھل لگ رہی ہے اداس بھی ہیں اور پریشان بھی اگر آپ وجہ نہیں بتائیں گی تو میں اسرار نہیں کروں گا بس اتنا بتائیں آپ ٹھیک تو ہیں وہی فکر مند انداز وہ کیوں کرتا تھا اس کی اتنی فکر جی میں ٹھیک ہوں اور کچھ نہیں ہوا اگر اسے نہیں معلوم تھا تو وہ خود اپنے شوہر کی کسی کمزوری سے اسے آگاہ نہیں کرے گی اور بتاتی بھی تو کیا اس نے عبد الرحمٰن کے ساتھ جہان کو دیکھا ہے اور وہ ان کی باتیں ان ساری باتوں کو یاد کرتے ہوئے وہ ٹھہر سی گئی عبد الرحمن نے اسے ٹیکسٹ کر کے بلایا تھا جب وہ پینٹری کی کھڑکی کے قریب پہنچی تو وہ اسے وہاں سے پاشا کا چہرہ سامنے دکھائی دے رہا تھا اس نے اسے آتے دیکھ لیا ہوگا ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کر یہ سب کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ بددل ہو جائے اور جہان کو چھوڑ دے ہو سکتا ہے اس نے حیا کو سیٹ اپ کیا ہو آخر اس نے جہان کی طرف کی کہانی تو نہیں سنی تھی ابھی پورا مہینہ حائل تھا اس کی اور جہان کی ملاقات میں تب تک تو وہ ہایا وہ چونکی پھر سر جھٹکا یہ جو آپ کی فلیش ڈرائیو پہ پاسورڈ ہے اسے کھول کر کوئی اور پزل بھی نکلے گا کیا نہیں یہ آخری لاک ہے پھر میری امانت آپ دیکھ لیں گی اور اس کا پاسورڈ کیا ہے وہ آپ جیسی ذہین خاتون کو چند منٹ میں ہی مل جائے گا اچھا آپ تنز کر رہے ہیں وہ بے اختیار ہنس دی نہیں سچ کہہ رہا ہوں بہت ہی آسان ہے مجھے یقین ہے کہ آپ میرے پزل کا آخری ٹکڑا بھی جوڑ لیں گی ٹھیک ہے اگر مجھے مزید آپ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ آئندہ مجھے کال مت کیجیے گا میں مزید آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی اس کا لہجہ بہت خشک ہو گیا تھا چند ثانیے میں وہ کچھ کہہ نہیں پایا مگر آپ کے شوہر کو تو علم ہے پھر مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے حیا اس کی آواز میں دکھ سا تھا میں بغیر کسی ضرورت کی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی اور آپ مجھے ضرورت نہیں ہے اس لیے آئندہ میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کروں گی خدا حافظ کسی لمحی بحث سے بچنے کے لیے اس نے از خود کال بند کر دی احمد نے فوراً دوبارہ کال کی اس نے نہیں اٹھائی اب اسے احمد کی مزید کال نہیں اٹھانی تھی کل کو کوئی اونچ نیچ ہوئی تو سب سے پہلے اس کا حجاب بدنام ہوگا وہ جانتی تھی کہ اب اسے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس نے موبائل پہ ڈال دیا احمد سے قطع تعلق کر کے اسے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا وہ اس کے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں رہا تھا وہ مطمئن تھی اس شام وہ کچن میں کھڑی سلاد تیار کر رہی تھی فاطمہ بھی ساتھ ہی کام میں مصروف تھی نوربانو برتن دھو رہی تھی ابا لاؤنچ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے وہ ذرا بلند آواز میں ان تینوں افراد کی مصروفیت سے بے نیاز ان کو ترکی کی باتیں سنا رہی تھی جب اپنے اندر کی اداسی جہان کی خاموشی اور یادوں سے تنگ آ جاتی تو اسی طرح بولنے لگ جاتی اور آج کل تو اس کی ہر بات ترکی سے شروع ہو کر ترکی پہ ختم ہوتی تھی سفر نامہ استنبول یہ وہ موضوع تھا جس سے گھر والے اب بور ہو چکے تھے مگر وہاں پرواہ کسے تھی اپنے گھر میں یہ سہولت تھی کہ کوئی ملازم مرد نہ تھا اور کان کا کک ظفر بہت ہی کم ادھر آیا کرتا تھا ان کا خاندان ویسے بھی روایتی تھا تایا کی تربیت تھی کہ روہیل نہیں ہے تو ان کے بیٹوں کو ادھر نہیں آنا اور خود بہت کم سوائے کسی کام کے ادھر نہیں آتے تھے سو وہ اپنے گھر میں آزادی سے گھوم پھر سکتی تھی پتہ ہے نور بانو وہاں ٹاپ کوپی پیلس کے پیچھے والے ریسٹورنٹ میں کیا ملتا تھا اب نور بانو کے تو فرشتے کو بھی نہیں پتا کہ ٹاپ کوپی پیلس کس جگہ کا نام ہے وہ بیچارگی سے نفی میں سر ہلائی گئی مگر وہاں جواب کا انتظار کر کون رہا تھا وہ کٹنگ بورڈ پہ سبزیاں کھٹ کھٹ بولتے چلی جا رہی تھی وہاں ایک مشروب ملتا تھا ایران نام کا بالکل لسی کی طرح تھا اتنی مزیدار کہ جس کی کوئی حد نہیں میں ریسیپی لائی ہوں کبھی مل کر بنائیں گے لاؤنج میں رکھا لینڈ لائن فون بجنے لگا تو ابا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا ہائے نے گردن اٹھا کر ان کو دیکھا لاؤنج اور کچن کے درمیانی دیوار اوپر سے آدھی کھلی تھی وہ ان کو بہ آسانی دیکھ سکتی تھی ہاں سبین کیسی ہو وہ اب مسکرا کر بات کرنے لگے تھے اس کا دل زور سے دھڑکا لمحے بھر کو اسے ٹاپ کپی اور ایران بھول گیا وہ بالکل چپ سی ہوئی ذرا سست روی سے ہاتھ چلانے لگی سماعت ادھر ہی لگی تھی کیا کب ابا کے تاثرات بدلے وہ ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھے اس نے چھری گاجر میں لگی چھوڑ دی اور پریشانی سے ابا کو دیکھا کہیں کچھ غلط تھا انا انا للہ و الیہ راجعون وہ بہت دکھ سے کہہ رہے تھے فاطمہ جیسے گھبرا کر باہر گئی تب تک ابا فون رکھ چکے تھے کیا ہوا فاطمہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی حیا اسی طرح مجسمہ بنی کھڑی سانس روکے ان کو دیکھ رہی تھی سکندر کا انتقال ہو گیا ہے ابا کے الفاظ نے پورے لانچ کو سکتے میں ڈال دیا ملال بھرے سکتے میں حیرت شاک دکھ وہ ملی جلی کیفیات میں گھری کھڑی رہی وہ لوگ ایک دو روز میں باڈی لے کر آ رہے ہیں میں فرقان بھائی کو بتا دیتا ہوں ابا تعصف سے کہتے فون اٹھا کر نمبر ملانے لگے ایک لمحہ بس ایک لمحہ انسان سے اس کی شناخت چھین کر اسے باڈی بنا دیتا ہے اس کے اندر کہیں بہت سے آنسو گرے تھے بے اختیار اسے ڈی جے یاد آئی تھی سلیمان صاحب کے بنگلے پر فوتگی والے گھر کی سوگواریت چھائی تھی لان میں کنات لگا کر مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کر لیا گیا تھا جبکہ خواتین اندر لاؤنج میں جہاں فرنیچر ہٹا کر چاندنیاں بچھائی گئی تھیں درمیان میں کھجوروں کی گھٹیوں کا ڈھیر تھا رشتے دار خواتین سادہ ہولیوں میں تھیں مگر آبدہ چچی سہرش اور سنا بالکل سفید نئے لباس پہن کر آئی تھی پتہ نہیں یہ رواج کہاں سے چل نکلے تھے اس نے البتہ چاکلیٹی رنگ کی لمبی کمیز چوڑی دار کے ساتھ پہن رکھی تھی ہم رنگ دوپٹہ ٹھیک سے سر پہ لیے گھٹلیاں پڑتے وہ لاشعوری طور پر ایسی جگہ پہ بیٹھی تھیں جہاں سے کھڑکی کے باہر لان صاف نظر آتا تھا مگر باہر والوں کو اندر نہیں نظر آتا تھا کہ دوپہر کا وقت تھا اور کھڑکیوں کے شیشے باہر سے ریفلیکٹ کرتے تھے لان میں خاندان کے مرد جمع تھے ابا تایا اور کچھ کزنس البتہ نہیں تھے وہ لوگ پھپھو اور میت کو لینے ایئرپورٹ گئے تھے آج تین روز بعد سکندر انکل کی باڈی کلیئرنس حاصل کر کے اپنے ملک لائی جا رہی تھی اور وہ صرف یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جان کا سامنا کیسے کرے گی خیر خفت اسے ہونی چاہیے نہ کہ حیا کو وہی تھا وہی پاشا کا ساتھی تھا اور اتنی تو وہ مضبوط تھی ہی کہ اپنے تاثرات چہرے پہ نہیں آنے دے گی جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا اس کے باوجود جب باہر شور سمچا اور وہ لوگ پہنچ گئے تو اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ وہ خود حیرت زدہ رہ گئی اتنے برس بعد پھپھو آئی تھی وہ بھی تابوت کے ساتھ لاؤنج کے دروازے پہ وہ خواتین اس سے ملتے ہوئے رو رہی تھیں اونچا بین بلند سسکیاں وہ دور دراز کی رشتہ دار عورتیں جو ہر شادی میں سب کی طرف سے گاتی اور ہر فوتگی میں سب کی طرف سے روتی تھیں سب سے آگے تھیں پھپھو بہت نڈھال لگ رہی تھی بھیگی آنکھوں کے ساتھ فاطمہ سے مل رہی تھی وہ سب ہی کھڑے ہو چکے تھے لڑکے تابوت اندر لا رہے تھے حیا ذرا ایک طرف ہو گئی اور دوپٹے کا پلو ذرا ترچھا کر کے چہرے پہ ڈال کے ہاتھ سے پکڑ لیا دوپٹہ پشانی سے کافی آگے تھا اور یوں ترچھا کر کے ڈالنے سے گال ہونٹ ناک سب چھپ گیا تھا یہ اس کا غیر محسوس سا نقاب تھا اب اگر وہ نقاب کرتی ہی تھی تو منافقت کیسی کہ باہر کے مردوں سے کرے اور کزن سے نہ کرے ایک فیصلہ کیا تھا اسے تو اسے صحیح سے نبھائے بھی مرد باہر چلے گئے تو وہ آگے بڑھ کر پپو کی گلے لگی حیا تم کہاں چلی گئی تھی جہان بہت اپسیٹ تھا بے آواز آنسو بہاتی پھپو اس سے الگ ہو کر آہستہ سے بولی تھی وہ سخت شرمندہ ہوئی کیا تھا اگر پھپو کو ایک فون ہی کر لیتی اس نے جواب نہیں دیا جواب تھا بھی نہیں پھر جب وہ اپنی جگہ پہ آ کر بیٹھی تو نگاہ کھڑکی پہ پھسل گئی باہر لگے مجمے میں وہ جہان کو کھوجنے لگی اور پھر ایک دم وہ چونکی اس نے بہت سی باتیں سوچی تھیں جہان اتنا غیر متوقع تھا کہ اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا مگر جو جہان نے کیا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی جہان سکندر پاکستان آیا ہی نہیں تھا جہان نہیں آیا چچی فروخ پتہ نہیں کب اندر آیا تھا اور قریب ہی کھڑا فاطمہ کو بتا رہا تھا پھپھو بتا رہی تھی کہ وہ کاموں میں پھنسا ہوا ہے فروخ بتا کر آگے بڑھ گیا فاطمہ تو فاطمہ وہ خود بھی ششدر رہ گئی ایسی بھی کیا مجبوری کہ بندہ باپ کے جنازے پہ بھی نہ آئے وہ اتنی حیران تھی کہ گھٹلیاں بھی نہیں پڑ پا رہی تھی وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا صرف حیا کا ساتھ دینے وہ ڈی جے کے وقت آ سکتا تھا تو اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا ہو کر نہیں دیکھتا اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی کہیں دور سے جہان کی آواز ابری تھی شاید وہ وضاحت اس نے اسی لمحے کے لیے دی تھی مگر وہ کیوں نہیں آیا کیوں سب بہت متاسف اور غمزدہ سے تھے گھر میں خاموشی نے سوگواریاں تاریخ کی ہوئی تھی اگلے روز کل تھا گھر میں کچھ کرنے کے بجائے تایا اور ابا نے وہی کیا تھا جس کا رواج آج کل اسلام آباد میں چل نکلا تھا تمام عزیز و اقارب کو کسی فائیو اسٹار ہوٹل میں ڈنر کے لیے فیملی واؤچرز دے دیے گئے تھے کہ بمائے خاندان جا کر ڈنر کریں اور مرحوم کے اصال ثواب کے لیے دعا کریں اسلام آباد بھی کبھی کبھی اسے لگتا کہ استنبول بلتا جا رہا ہے اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کے سوال اور گڑے مردے اکھاڑے جانے سے تایا اور ابا محفوظ رہے مگر حیا نے سوچا ضرور تھا کہ تایا فرقان کے اسلام کو اب کیا ہوا ہے فاطمہ فون سننے اٹھی تو وہ کافی کا کپ لیے پھپھو کے پاس آ گئی وہ اکیلی بیٹھی تھیں خاموش تھکی ہوئی ایک سفر تھا جو تمام ہوا ایک مشقت تھی جو ختم ہوئی تھینک یو بیٹا اس نے کپ بڑھایا تو وہ چونکی پھر بھیگی آنکھوں سے مسکرائیں اور کپ تھام لیا تمہارے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکی شرمندہ مت کریں پھپھو میری ہی غلطی ہے میں نے سوچا جہان کو میرا میسج مل گیا ہوگا اور وہ آپ کو بتا دے گا ایک مبہم سی وضاحت دے کر وہ اپنا کپ لیے ان کے ساتھ آ بیٹھی نہیں وہ کہہ رہا تھا تم بغیر بتائے چلی گئی ہو بہت پریشان تھا شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے وہ آیا کیوں نہیں سرسری سے انداز میں اس نے پوچھ ہی لیا وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہیں جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہوں کہ وہ کتنا جانتی ہے وہ ترکی سے باہر گیا ہوا ہے فلائٹ کا مسئلہ تھا ابھی ایک دو روز میں آ جائے گا پھر آپ کو تو بہت مشکل ہوئی ہوگی اکیلے سب کچھ مینج کرنا ہاں یا میں نے ساری زندگی سب کچھ تنہا ہی مینج کیا ہے میرے ساتھ تب بھی کوئی نہیں تھا جب میں اور میرا بیٹا جلاوطنی کاٹ رہے تھے وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھیں اور اب تو میں اتنی مضبوط ہو چکی ہوں کہ اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے مجھے اپنے خاندان کے مردوں کے سہارے کی ضرورت نہیں وہ بس ان کو دیکھے گئی ان کے چہرے کی لکیروں میں برسوں کی مشقت کی داستان تھی جسے پڑھنے کی آنکھ حیا کے پاس نہیں تھی تمہیں بھی اتنا ہی مضبوط بننا چاہیے ان کی آخری بات پہ بے اختیار وہ چوکی تھی یہ ماں بیٹا بعض اوقات کتنی مبہم باتیں کر جاتے ہیں وہ گہری نیند میں تھی جب کوئی آواز سیٹی کی طرح اس کی سماعت میں گونجی کافی دیر بعد اس نے بھاری پپوٹے بمشکل اٹھائے اور اندھیرے میں جلتے بجھتے روشنی کے منبع کی طرف دیکھا موبائل بدقت اس نے بازو بڑھا کر بچتا ہوا موبائل اٹھایا جہان کالنگ اس کی ساری نیند اڑ گئی رات کے تین بج رہے تھے وہ ایک دم اٹھ بیٹھی اور کال پک کی ساری ناراضگی رات کی خاموشی میں تحلیل ہو گئی تھی جہان اس کی آواز ابھی بھی نیند سے بھوجل تھی ہایا وہ دھیوی آواز میں کہتا ذرا رکا کیسی ہو میں ٹھیک ہوں اور تم بیٹ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس نے ریموٹ اٹھا کر اے سی آف کیا کمرہ بہت ٹھنڈا ہو چکا تھا فائن تم سو رہی تھیں ہاں اس وقت میں فٹ بال تو کھیلنے سے رہی اس نے سوچا ممی سو رہی ہیں ظاہر ہے اٹھاؤں انہیں نہیں نہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا ماموں ہیں یا ڈرائیور وہ جیسے سوچ سوچ کر بول رہا تھا نہیں ابا اور اماں شام میں لاہور گئے تھے کوئی فوجگی ہو گئی تھی صبح ہی آ جائیں گے کیوں وہ ایک دم چوکی تم کہاں ہو میں ایئرپورٹ پہ ہوں اور مجھے تمہارے گھر کا راستہ معلوم نہیں ہے تم مجھے لینے آ سکتی ہو او ہاں تم رکو میں آ رہی ہوں وہ لحاف پھینک کر تیزی سے بستر سے اتری منہ دھو کر ابایا پہن کر وہ چابی لیے خاموشی سے باہر نکل آئی ڈرائیور ابا کے ساتھ گیا تھا ویسے بھی وہ پارٹ ٹائم تھا ایسے میں وہ خود جائے اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں تھا اسلام آباد کی خوبصورت صاف ستھری سڑکیں خالی پڑی تھیں ابھی رات باقی تھی اسٹریٹ اسٹریٹ پولس کی زرد روشنی سڑک کو جگمگا رہی تھی ایئرپورٹ پہ پہنچ کے اس نے جہان کو کال کر کے آنے کا پیغام دیا اس کا کا ترکی نمبر رومنگ پہ تھا السلام علیکم چند ہی منٹ بعد وہ دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ایک چمڑے کا بھورا دستی بیگ اپنے قدموں میں رکھا اور سیٹ بیلٹ پہننے لگا وعلیکم السلام اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے حیا نے ذرا کی ذرا نگاہ پھیر کر اسے دیکھا وہ سیاہ پینٹ پہ آدھے آسین والی گرے ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا وہی ماتھے پہ گرتے ذرا بکھرے بکھرے بال ایئرپورٹ کی بتیاں اندھیرے میں اس کے چہرے کو نیم روشن کیے ہوئے تھیں وہ اسے پہلے سے ذرا کمزور لگا اسے ترکی سے آئے ڈیڑھ ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا مگر پھر بھی فرق واضح تھا کار سڑک روا دوا تھی دونوں خاموش تھے آخری ملاقات کا بوجھل پن اور تناؤ ابھی درمیان میں حائل تھا ممی اٹھی تو نہیں وہ ذرا دیر کو رکی تم آئے کیوں نہیں سب پوچھ رہے تھے مصروف تھا وہ گردن ذرا ترچھی کیے باہر ویران اندھیری سڑک کو دیکھ رہا تھا وہ خاموش ہو گئی کہنے کو جیسے کچھ نہیں تھا کیا تم مجھے پہلے قبرستان لے جا سکتی ہو حیا نے سر ہلا دیا قبرستان گھر سے زیادہ دور نہ تھا جلدی وہ پہنچ گئے باہر نیلا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا سوالیہ نشان کی صورت بنے سات بہن بھائی ستارے آسمان پہ چمک رہے تھے پھوپا کی قبر آپ کے دادا کی قبر کے ساتھ ہی ہے حیا نے اسے بتایا احاطے میں جہان کے والد اور دادا کی قبریں داخلی دروازے کے ساتھ ہی ایک طرف تھی ایک درخت اس کے دادا کی قبر پہ سایہ کر رکھا تھا وہ سینے پہ بازو لپیٹے قبرستان کے داخلی دروازے پہ ہی کھڑی ہو گئی یہاں سے وہ جہان کو بآسانی دیکھ سکتی تھی جہان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دونوں قبروں کے پاس آیا پھر دھیرے سے وہ سکندر شاہ کی قبر کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھتا گیا دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اب وہ دعا مانگ رہا تھا حیا اس کے عقب میں تھی سو اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی دعا کے بعد وہ کافی دیر سر جھکائے ایک پنجے کے بل قبر کے سامنے بیٹھا رہا انگلی سے وہ مٹی پہ لکیریں کھینچ رہا تھا پھر جب وہ اٹھا تو حیا جانے کے لیے پلٹ گئی گھر آ کر وہ اندر داخل ہوا تو حیا نے آہستگی سے لاؤنج کا دروازہ بند کیا اور دو انگلیوں سے نقاب نیچے کھینچتے ہوئے اتارا تم آرام کر لو میں اوپر کمرہ دکھاتی ہوں وہ اجنبی سے انداز میں کہتی سیڑھیاں چڑھنے لگی جہان خاموشی سے اس کے پیچھے اوپر آیا دستی بیگ ہاتھ سے پکڑ کر کندھے پہ ڈال رکھا تھا حیا دروازہ کھول کر ایک طرف کھڑی ہو گئی صاف ستھرا سا گیسٹ روم کچھ کھاؤ گے اس نے چوکٹ پہ کھڑے کسی رسمی میزبان کے لیے لہجے میں پوچھا جہان نے بیگ بیڈ پہ رکھا اور ساتھ بیٹھا بس ایک کپ چائے میرے سر میں درد ہے وہ جھک کر جوگرز کے تسمے کھول رہا تھا وہ الٹے قدموں واپس پلٹی چند منٹ بعد جلدی جلدی چائے بنا کر لائی وہ بیڈ پہ نیم دراز آنکھوں پہ بازو رکھے ہوئے تھا چائے اس نے کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھا وہ ہلا تک نہیں جہان مگر وہ سو چکا تھا حیا کی نگاہیں اس کے پاؤں پہ پسلی جوگرز کی تس میں کھول چکا تھا مگر اتارے نہیں پتہ نہیں کیوں اسے ترس سا آیا شاید وہ تھکا ہوا تھا شاید بیمار تھا اس نے اے سی آن کیا اور دروازہ بند کر کے باہر آ گئی صبح وہ دیر سے اٹھی لاؤنج میں آئی تو فاطمہ اور پھپھو چائے پی رہی تھی گیارہ بج چکے تھے نور بانو میرا ناشتہ نور بانو کو پکار کر وہ ان کے پاس آ بیٹھی فاطمہ لاہور والوں کا تذکرہ کر رہی تھیں آپ لوگ کب آئے صبح آٹھ بجے پہنچ گئے تھے تم سو رہی تھی فاطمہ مسکرا کر کہنے لگی ہم اچھا جہان اٹھ گیا کی نگاہ سیڑھیوں کے اوپر پسلی تو یوں ہی لبوں سے نکلا وہ دونوں ایک دم اسے دیکھنے لگی جہان اوہ وہ ایک دم سیدھی ہوئی وہ صبح پہنچ گیا تھا اوپر کمرے میں ہیں آپ کو نہیں پتہ چلا نہیں وہ آ گیا سبین سکندر کے چہرے پہ ایک دم چمک سی ابھری خوشگوار سی حیرت وہ باپ کے جنازے کے تیسرے دن پہنچ رہا ہے مگر ادھر کوئی ناراضگی نہیں تھی جی میں دیکھتی ہوں وہ خود ہی اٹھائی اوپر اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو یخ بستہ ہو چکا تھا اسی تب کا آن تھا اس نے جلدی سے اے سی بند کیا اور پنکھا چلا دیا جہان اسی حالت میں جوتوں سمیت لیٹا تھا آنکھوں پہ بازو رکھے وہ شاید نیند میں بھی کسی کو اپنی آنکھیں پڑھنے نہیں دیتا تھا تپائی پہ دھری چائے اور پرانی ہو چکی تھی سوچا اٹھا لے پھر خیال آیا کہ رہنے دے اس کو پتا تو چلے کہ وہ اس کے لیے چائے لے آئی تھی وہ دوپہر کے کھانے تک بھی نہیں اٹھا پپو اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی سو اس کے اٹھنے کا انتظار کرتی رہی سپہر میں زارا آ گئی موسم اچھا تھا دونوں نے شاپنگ پلان کر لی مگر جب وہ ابایا پہن کر باہر آئی تو پھر سے ایکشن شروع ہو گیا تم نے ابایا کب سے لینا شروع کر دیا وہی حیرت سوال تفتیش تشویش ایک لمبا اور جامع سا جواب دے کر بھی اسے لگا کہ زارا غیر مطمئن ہے اور غیر آرام دہ بھی ہے شاپنگ کرتے جوتے دیکھتے کپڑے نکلواتے اور پھر آخر میں راحت بیکرز کے سامنے پارکنگ لاٹ میں بیٹھے اس کا سلش پیتے ہوئے زارا بار بار ایک غیر آرام دہ نگاہ پہ ڈالتی جو پورے اعتماد سے ابایا اور نقاب میں بیٹھی سلش پی رہی تھی یار چہرے سے تو اتار دو زارا میرا نہ دم گھٹ رہا ہے نہ ہی میں مرنے لگی ہوں میں بالکل کمفرٹیبل ہوں اگر تم نہیں ہو تو بتاؤ وہ ایک دم بہت سنجیدگی سے کہنے لگی وہ حیا سلیمان تھی وہ عائشہ گل کی طرح ہر بات نرمی سے سہ جانے والی نہیں تھی جب وہ اپنے زمانہ جاہلیت کے لباس پہ کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتی تھی تو اب نقاب پہ کیوں کسی کو بولنے دے صرف حجابی لڑکی صبر کیوں کرے اس کی رائے میں بہت زیادہ چپ رہنے کو بھی کمزوری سمجھا جاتا تھا نہیں نہیں میں تو تمہارے لیے کہہ رہی تھی زارا ذرا بوکھلا گئی تھی وہ سر جھٹک کر سلش پینے لگی باہر پارکنگ لاٹ میں چند ماہ پہلے کے مناظر اب بھی رقم تھے ڈالی اسے سب سے پہلے اسی جگہ میں ملا تھا میجر احمد یعنی پنکی سے مل کر جو اسے الجھن ہوتی تھی کہ وہ پنکی کیسے بنا اب وہ ختم ہو گئی تھی وہ تو اس کی جاب کا حصہ تھا پتہ نہیں وہ بات پہلے کیوں نہیں سمجھ سکی وہ واپس آئی تو دل ذرا بوجھل تھا زارا اور اس کا مدار اب مختلف ہو گیا تھا پتہ نہیں ڈی جے اگر ہوتی تو کیسا رد عمل دیتی اب اجنبی کا ٹیگ جو پیشانی پہ لگ گیا تھا لاؤنج میں سب بڑے بیٹھے تھے تایا تائی ابا اما پھپو اور سامنے ایک صوفے پہ سنجیدہ سا بیٹھا جہان وہی صبح والے کپڑے مگر بال گیلے تھے شاید ابھی ابھی فریش ہو کر نیچے آیا تھا وہ سلام کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی دروازے پہ پہنچ کر اسے لگا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے اس نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا جہان تایا فرقان کی طرف متوجہ تھا وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا وہ سر جھٹک کر اندر آ گئی دوبارہ اس کے جہان سے ملاقات رات کے کھانے پہ ہوئی وہ ذرا دیر سے ڈائننگ ٹیبل پہ پہنچا تھا ابا مرکزی کرسی پہ تھے حیا فاطمہ کے ساتھ ایک طرف تھی جہان نے جو کرسی کھینچی وہ حیا کے بالمقابل تھی مگر وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی وہ بھی یہی کر رہا تھا بلکہ وہ تو شاید ہمیشہ سے یہی کرتا آیا تھا کتنی چھٹی ہے تمہاری ابا کھانے کے دوران پوچھنے لگے وہ سر جھکائے کانٹے سے سلاد کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے بولا کچھ کنفرم نہیں ہے چھٹی کیسی اپنا ریسٹورینٹ ہے اس کا بلکہ پاشا کا اس نے تلخی سے سوچا ایک ڈیڑھ ہفتہ تو ہوں پھر شاید چلا جاؤں ممی کو یہیں اپارٹمنٹ لے دوں گا ہایا نے چوک کر سر اٹھایا پھپھو آپ اب یہیں رہیں گی اس کے چہرے پہ خوشگوار سی حیرت امڑ آئی تھی سبین پپو نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر اس بات میں ہلا دیا صرف سکندر کے لیے وہاں تھی اب ادھر رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے تو جہان آپ بھی یہیں شفٹ ہو جائیں فاطمہ نے ذرا دبے دبے سے جوش سے کہتے ہوئے ایک نظر سلیمان صاحب کو دیکھا وہ بھی ذرا امید سے جہان کو دیکھنے لگے وہی بیٹی کو اپنے قریب رکھنے کی خواہش اور اپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے یہی گھر ہے سبین کا جہان ہلکا سا مسکرایا وہ پورے دن میں پہلی دفعہ مسکرایا تھا رہنے دے مامی میرے نصیب میں پاکستان میں رہنا لکھا ہی نہیں ہے اس کی آواز میں کچھ تھا کہ ہیا ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی وہ سر جھکائے کھانا کھا رہا تھا مگر چہرے پہ وہی مسکراہٹ وہی چمک تھی جو وہ کبھی کبھی اس کے چہرے پہ دیکھا کرتی تھی خاص موقعوں پہ خاص باتوں پہ خیر کبھی وہ اس کی وجہ بھی جان لے گی وہ دھیرے سے سر جھٹک کر کھانا کھانے لگی صبح فجر پڑھ کر سونے کے بجائے وہ اوپر آ گئی جہان کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک نظر اس نے بند دروازے پہ ضرور ڈالی تھی کچھ چیزیں کرنے سے انسان خود کو کبھی روک نہیں پاتا چھت پہ ہر طرف لہلہاتے گملوں کی سرحد بنی تھی ابا کا شوق منڈیر وہاں سے کافی اونچی تھی منڈیر کے ساتھ ہی کین کا ایک جھولا رکھا تھا اس خوبصورت صبح میں وہ جھولے پہ آ بیٹھی اور گردن موڑ کر منڈیر کے سوراخ سے باہر دیکھا منڈیر اس کے کے سر سے سے اونچی تھی مگر ڈیزائن طور بنے بڑے بڑے نیچے کالونی اور سڑک صاف نظر آتی تھی وہ یوں ہی ترچھی ہو کر بیٹھی کالونی پہ اتری صبح دیکھے گئی ہر سو خاموشی اور تازگی تھی کبھی کبھی پرندوں کے بولنے کی آواز آ جاتی یا پھر کسی کے بھاگنے کی وہ ذرا چونکی دور سڑک پہ کوئی بھاگتا آ رہا تھا ٹریک سوٹ میں ملبوس جاگنگ کرتا شخص اسے ایک لمحہ لگا تھا پہچاننے میں جہان جہان وہ وہ وہ حیران ہوئی تھی کب کب اٹھا گھر گھر سے سے نکلا معلوم نہیں اسے دیکھتی رہی اب کے سامنے گزر کر مخالف سمت دوڑتا جا رہا تھا وہ گردن پوری موڑ کر اسے دیکھے گئی چند قدم دور وہ رکا اور ٹھٹک کر پیچھے سڑک کو دیکھا جیسے اسے محسوس ہوا ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے مگر وہ سڑک پہ ہی دیکھ رہا تھا اوپر نہیں وہ جلدی سے جھولے پر سے اٹھی اور اندر دوڑ گئی وہ پھر سے پکڑے نہیں جانا چاہتی تھی سب دکاندار جب جہان نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ کتابیں کھولے بیٹھی تھی دستک پہ چوکی اور پھر اٹھ کر دروازہ کھولا اسے سامنے کھڑے دیکھ کر دل عجیب سی متضاد کیفیات کا شکار ہونے لگا ہایا کیا تم فارغ ہو وہ بہت دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا ہاں کیوں اس نے دروازہ ذرا زیادہ کھول دیا تاکہ وہ بستر پہ پھیلی اس کی کتابیں دیکھ کر جان لے کہ وہ ہرگز بھی فارغ نہیں ہے اوکے تم فارغ ہی ہو ٹھیک اس نے سمجھ کر سر ہلایا یعنی تم میرے ساتھ مارکیٹ چل سکتی ہو شیور اس نے شانے اچکا دیے حالانکہ اسے اس پہ بہت غصہ تھا وہ اس سے مخاطب بھی نہیں ہونا چاہتی تھی اس نے ہمیشہ غلط بیانی ہی کی تھی اسے جہان سے بہت سے گلے تھے مگر پھر بھی جانے کے لیے تیار ہو گئی وہ اسے انکار نہیں کر سکتی تھی کیا خریدنا ہے تاکہ اسی حساب سے مطلوبہ جگہ پہ جائیں کپڑے وغیرہ جلدی میں نکلا تھا زیادہ سامان نہیں اٹھا سکا ایک تو جب وہ مہذب اور شائستہ ہوتا تھا تو اس سے زیادہ نرم خو کوئی نہیں تھا وہ اندر ہی اندر تل ملاتی ہوئی باہر آئی تھی کوئی اور نہیں ملا تھا اسے ساتھ لے جانے کے لیے اسے ہی گھسیٹنا تھا اپنے ہمراہ شاپ پہ اس کا ساتھ دینے کے لیے وہ بھی ریک پہ کپڑوں کے ہینگرز الٹ پلٹ کر کے دیکھتی رہی جہان ایک کرتے کا ہینگرز کندھے سے لگاتے ہوئے سامنے قداور آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا حیا اس کے قریب ہی کھڑی تھی سو آئینے میں وہ بھی نظر آ رہی تھی اس کا عکس دیکھتے ہوئے جہان ذرا سا مسکرایا تم نے وہ کارٹون دیکھے ہیں ننجا ٹرٹلس وہ مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے پوچھنے لگا تو اس نے سادگی سے سر اسبات میں ہلا دیا ہاں تو وہ جواب دیے بنا بے ساختہ امڑ آتی مسکراہٹ دبائے ہوئے ہینگرز پکڑے پلٹ گیا چند لمحے وہ الجھی کھڑی رہی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا پھر قداور آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو فوراً سمجھ میں آ گیا غصے کا شدید ابال اس کے اندر اٹھا تھا بمشکل ضبط کرتے ہوئے اس نے نگاہوں سے جہان کو تلاشا وہ وہی کرتا لیے کاؤنٹر کی طرف جا رہا تھا وہ بدتمیز انسان اس کے نقاب کو ٹرٹلز کی آنکھوں کے پٹی سے تشبیح دے گیا تھا اس کا موڈ واپسی کا سارا راستہ آف رہا مگر وہاں پر واہ کسے تھی ارم کے منگنی کا فنکشن تایا فرقان کے لان میں منعقد کیا گیا تھا فنکشن خواتین کا تھا مردوں کا انتظام باہر تھا مگر تیار ہوتے وقت وہ جانتی تھی کہ یہ فنکشن بھی اتنا ہی سیگریٹڈ غیر مخلوط ہوگا جتنا داور بھائی کی مہندی کا فنکشن تھا برائے نام زنانہ حصہ جہاں ویٹرز مووی میکر لڑکے کزنس سب آ جا رہے ہوں گے پتہ نہیں پھر بیچارے باقی مردوں کو علیحدہ کیوں بٹھایا جاتا تھا یا پھر ایسی شادیوں کو سیگریٹڈ کہنے کی منافقت کیوں تھی سوسائٹی کے معیارات جن پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا اس نے اپنی بائیس سالہ زندگی میں کبھی کوئی مکمل طور پہ سیگریٹڈ شادی نہیں دیکھی تھی تائے کی سختی تھی کہ منگنی پہ دلہا نہیں آئے گا انگوٹی ساس پہنائے گی مگر جو خاندان کے لڑکے کام کے بہانے چکر لگا رہے ہوں گے ان پر کوئی پابندی نہیں تھی باہر وہ ابایا لیتی تھی اصولاً اسے ادھر بھی ابایا لینا چاہیے تھا مگر منگنی کا فنکشن برائے نام ہی صحیح تھا تو سیگریٹڈ لڑکے وغیرہ تھے مگر وہ ذرا دور تھے وہ مکمل طور پہ مکس گیدرنگ نہیں تھی ابایا کا مقصد زینت چھپانا اور چہرہ چھپانا ہی تھا تو وہ یہ کام اپنے لباس سے بھی کر سکتی تھی سو اس نے ابایا نہیں لیا مگر لباس کا انتخاب ابایا کے متبادل اور مترادف کے طور پہ کیا کچے سیب کے رنگ کا سبز پاؤں کو چھوتا فراک نیچے ٹراؤزر اور کلائی تک آتی آستین یہ ایک مشہور برانڈ کا جوڑا تھا اور اس کے ساتھ نیٹ کا دوپٹہ تھا سو اس نے الگ سے بڑا سا دوپٹہ بنوا لیا تھا کچے سیب کے رنگ کا یوں گلے کا کام دوپٹے میں چھپ گیا چہرے کے گرد بھی دوپٹہ یوں لپیٹ لیا کہ وہ پشانی سے آگے تھا کان بھی چھپ گئے سہولت تھی کہ کسی آدمی کو دیکھتے ہی وہ تھوڑی سے انگلی سے دوپٹہ پکڑ کر اوپر لے جا کر نقاب لے سکتی تھی یوں آبایا کے بغیر بھی زینت چھپ گئی نقاب بھی ہو گیا اور اچھا لباس بھی پہن لیا بیٹھی بھی وہ ذرا کونے کی میز پہ تھی